السلام علیکم السلام اللہ استغفر الله رب كل اللهم اللهم صل صل على على سيدنا محمد جی کچھ یاد کیا تھا کہ نہیں یاد کیا باب اول افعال جیسے اکرام یہ میں نے کہا تھا ان کے مساطر آپ نے وہ کرنے ہیں باب اول سنا دیا چلے اچھا اچھی بات ہو گئی اب آ جائیں باب دوم تفعیل باب دوم تفعیل جیسے تصریف پھیرنا پھرانا تصریف پھیرنا پھرانا یہ تصریف کے معنی ہوتے ہیں دوسرا باب ہے میں بتاتا چلوں ہم اردو میں اس کو ایم پڑھتے ہیں ایم اور اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے اردو والے تو حمزہ لگا کے ایم پڑھ لیتے ہیں اور یا اس کو دوم باب دوم پڑھ لیتے ہیں میں نے جن سے فارسی پڑھی ایرانیوں سے میں نے فارسی پڑھی تو وہ اس کو دوم پڑھتے تھے دوم دوم اول سوم چہارم پنجم تو میں بھی اس کو پڑھتا ہوں لیکن اب جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح وہ تھے تو ادھر ہاں، سے ایران کے تھے تو ان سے میں نے پڑھی فارسی اس لیے جو ہے یہ اچھا جی اب دیکھیے ذرا سررفا یوسرف تصریف فہو مصرف صرف یوسرف تصریف فہو مصرف وصرف یوسرف تصریف فہو مصرف الامر من الصرف والنهي عن لا تصرف صرف یوسرف تصریف فہو مصرف وصرف یوسرف تصریف فہو مصرف الامر من الصرف والنهي عن لا تصرف کیونکہ اسلام نے گردان کرنی ہے اب دیکھیں ماضی کی گردان سررفا سررفا سررفو سررفت سررفتا سررفنا سررفتا سررفتما سررفتم سررفتی سررفتما سررفتنا سررفت رفت سرفتما مجھول کی گردان کیسے ہے کہ سررفا سررفا سررفو سررفت سررفتا سررفنا سررفتا سررفتما سررفتم سررفتی سررفتما سررفتنا سررفت سرفت و

لن يصرف لن يصرف لن يصرف لن تصرف لن تصرف لن يصرفنا لن تصرف لن تصرف لن تصرف لن تصرف لن تصرف لن تصرفنا لن تصرف لن تصرف مجهول سارے پالن تو سارفنا لم سارے فلموں ساری فا جھولس کا لہنگا سارا سارا پھلیں سارا پھول تو سارا تو سارا سرفا نم تو سارا تو سارا پالن تو سارا پھول تو سافلاً سا پھلا تو سرفا لم تصرف لم یو لم فلم لم تصرف لم تصرف لم تصرف لم تصرف لم سارے سارے سارے

اچھا موقع بنو تاکہ سکیلا لا یصرفن لا یصرفان لا یصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا یصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا تصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا تصرفن لا تصرفن لا تصرفن مجرور اس کا لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفان لا یصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا يصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا تصرفن لا تصرفن لا تصرفان لا تصرفن لا تصرفن ٹھیک ہے اور خفیفہ اس کے لا يصرفن اچھا جا جی، لیں یہ تو ہو گیا اب اس کے اندر سے اب آ جائیں امر صرف صرفا صرفو صرفی صرفا صرفنا سکیلا اس کا صرفن صرفان صرفن صرفن صرفان صرفنان خفیفہ صرفن صرفن صرفن ٹھیک ہے غائب اس کی لی یصرف لی یصرف علی یصرف لی تصرف یصرف علی یصرفن لی یصرف یصرف سکیلا اس کا لی یصرفن لی یصرفان یصرفن اسے آگے کریں گے نہیں اس کی کیسے آئے گی لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرفی لا تصرف لا تصرفن سکیلا اس میں بنائیں گے ٹھیک ہے نا اس کی گردان ایسے ہی بنے گی ساری کے ساری یہ گردان ہے آسان ہے یہ باپ مشکل نہیں ہے اس کے اب ابادت دیکھیے تو یہ کیا ہے و تقدیم قدمہ تقدیم کہتے ہیں نا آگے ہونا آگے کرنا کہتے تقدیم اردو میں بھی استعمال کر تقدیم تو یہ کیا ہوگا قدم يقدم تقديما فهو مقدم وقدم يقدم تقديما فهو مقدم الامر منه قدم والنهي ان لا تقدم ٹھیک ہے التاجيل تاجيل جلدی کرنا اجل يؤجل تاجيلا فهو معجل فهو مؤجل نکاح کرے نا مہر معجل ہے یا معجل ہے معجل ہے یا جلدی کی یا معجل ہے یا معجل ہے حمزہ کے ساتھ اجل والا تاخیر کے ساتھ تو فوا معجل و اجل تعین فوا معجل یعنی یہ مہر معجل مفول کسی کا مہر معجل تو اس طرح یہی ہوگا اللہ اس کا آئے گا اجل اللہ تو اجل اچھا اس میں تمکین جگہ دینا مکن یمکن تمکین ممکن ومکن یمکن تمکین فہو ممکن علم مکن و مکن ایسے ہی تعظیم ہو گئے نا تعظیم تو عظم یعظم تعظیم فہو فہو معظم و عظم یعظم تعظیم فہو معظم معظم ٹھیک ہے فہو معظم علم من عظم و نہیں لا عظم ایسے ہی ہم کہتے ہیں تفصیل کرنا تفصیل کہتے ہیں تفصیل وہ بھی مستر ہے فصل تفصیل فاو مفصل مفصل تفصیل فاو مفصل مفصل اچھا ایسے ہی تدبیر کرنا تدبیر تدبیر ہم کہتے ہیں تدبیر وہ بھی کہتے دبر آئی دبر تدبیر فاو مدبر مدبر مدبر مدبر اس طرح اس کے سارے مصادر وغیرہ مختلف استعمال ہو رہے ہوں گے ایسے کہتے ہیں تقبیر ہم کہتے ہیں نا نعرہ تقبیر تقبیر وہ بھی کیا ہے کب یو قبر و تقبیر و و مقبر مقبر قبر قبر قبر یو تقبیر فضا کا اس طرح اس کی بھی گردان ہوگی یہ اب آپ کی وہ ہے یہ جی کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پتہ نہیں یاد بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ مجھے پتہ نا صرف ایسی چیز ہے اور ایک بار یاد رکھیں میں یہ جو میں بات کہتا ہوں اور میں بالکل اس طرح بڑے پکے یقین کے ساتھ پکے پکے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مدارس کے اندر بھی مدارس کے اندر بھی پچانوے فیصد طالب علموں کو صرف نہیں آتی ہے پچانوے فیصد طالب علموں کو صرف نہیں آتی سی غلط پڑھتے ہیں ناف تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے صرف نہیں آتی ہے وہ اس کو اگو نہیں کر سکتے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں صرف سے کیونکہ وہ جو اس کے لیے محنت ہوتی ہے وہ نہیں کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جی اس لیے محنت کریں اس کے اندر ایک دفعہ کی محنت ہے میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں ایک دفعہ کی محنت ہے یہ ایک دفعہ کی محنت ہے آپ اگر یہ اگر آپ کو آگے کوئی ہوگا نا آپ کہیں گے جی بار بار محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اندر تو ہاں، جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا آپ کو یہی چیز اور میری بات یاد آئے گی صرف کے اندر صرف ایک سال کی محنت ہوتی ہے پہلے سال کی علم و سیگا سے کوئی بندہ صرف نہیں سیکھا کرتا یہ یاد رکھ لیجیے گا علم سیگا سے صرف نہیں آتی ہے صرف اولا میں آتی ہے پہلے سال میں آتی ہے بس اس لیے محنت کر کے ساتھ چلتے رہیں میں اس لیے بہت تھوڑا تھوڑا وہ کرتا ہوں چلیں آپ لوگ وہ ہو جائیں ذرا ٹھیک ہو جی بس اتنا ہی آج پھر ان پھر چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے جی